جس کی تمام سہولتوں کو ڈالا اچھا اور آلہ ہے بس سلما نے لکھا ہے حقیقت ہے کہ نظم کی سہولت جو ہوتی ہے اس کی انگلیت کی بنسبت اس کی علمیت کی بنا پر ہوتی ہے نظم جو ہوتا ہے اپنا علم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اور اس کی ذات میں اللہ تبار تعالیٰ اپنے ان علوم کا الفاظ فرماتے ہیں یہ علوم کہ ظاہری طور پر انسان اپنے حالات اپنی ظاہری معلومات اپنی تجارت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے یہ کہ ان میں پتا کا نظر بن کر ندی آتے ہیں اور ندیوں کی ندیوں کی نبیت کا کمال ان کی یہی کفتیں ہوتی ہم صرف ایک سمے پر شکت اڑنے کا نظر نہیں ہوتے لیکن نبیت جو ہے اللہ تعالیٰ بتایا کہا ہے اس کے مطلب ہے اس نو کر کے ان کی ثبوت جو ہے یہ ہر جس کی تبیبت کے آلات اور اصل ہے ان کی ہے اس گنا سے جس کے اندر علم ترم ہوگا وہ اپنے علم کی گنا سے جس کی تمام مخلوقات ساپ سے آلائے اصل ہوگا اونچا کرتا ان کی کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے بدھی کی وہ سکھ ہے جس سکھ کی بنا پر باقی زندہ کتاب کا ضروری کیا ایک نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اپنی ذات میں علم الہی کو لے کر اسے لوگوں تک پہنچانے والے تھے یعنی انبیاء تصویر ہے علم الہی کے انبیاء تصویر ہے علم الہی کے اور نبیوں کا علم جو ہے علم ندیوں کا علم طور ان کی حضاب کا علم محسوس ہوتا بلکہ ندیوں کا علم جو ہوتا ہے خدا کا وہ علم ہوتا ہے جو کہ خدا کے فضائن میں ہے جب خدا نے وہ علم انسان کی فطرت میں نبیت نہیں کیا علم کی ایک جو ہے کہ فطرت انسانیہ میں اگر میں اللہ خبر تعالیٰ نے نبیت کر دیا تھا اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وہ اللہ آدم تھا ہم نے آدم کو تمام اپنا کا تین دے دیا اپنا کہتے ہیں نام کو نام حقیقت میں کتاب پر دلالت کیا کرتے ہیں گیارہ جتنی اشیاء ہیں تو جن چیزوں سے بڑی آدم کا رابطہ کرنے والا تھا ان سب کی کتاب کا علم فطرت انسانیہ کے اندر وسیعت کر دیا گیا تھا اور یہ ان وہ علم تھا جسے انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اور اپنی محنت اور کوشش کو بغیر ندیوں کے بغیر ندیوں کی دلالت کے اور بغیر ندیوں کے بتائے وہ بھی حاصل کر سکتا تھا یہ علم اشیاء وہ ہے جس میں کافی مومن کی تخصیص نہیں ہے کیا وہ ہے جس میں لوگوں نے طاقت کی تخصیص نہیں یہ بھی تو سویدھا کرے گا اپنے ایسی فلم کے حاصل کرنے کے لیے تو وہ باقی یا جو علم کیا اس فلم کے تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو موسیقی چیزیں رکھتی ایک ہزار سے انسانوں ایک اپنے انسان جب انسان ان دونوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ محنت کے ساتھ عمل میں لائے گا کیا وہ خاصے دو چائنیز محنت ہے اس کے لیے اشیا کا دن کھلے گا ایک اشیا کے تین چندراج سنگھ کے قرآن میں ایک بات کہہ دی سنگمل اخلا اکیلا تھا اس لیے کہیں کھلے گا حقیقت علم نہیں کھلے گا آہسک کے طور پر یعنی امنت نیم کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلا کیا کرتے ہیں یہاں شکایت کا انسانوں تک کھولا گیا یعنی چیزوں کی کتاب کا انسانوں تک کھولا گیا تو کتاب کی حقیقت انسانوں پر نہیں کھلی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نے میری سے مقام پر کروایا یا رنگ میں جا کر واقع حیات کی دنیا حیات دنیا دن کا سیجیے دو کے بارے میں ان کا حال جو ہے غلط دار کا علم صرف سب تم مین تھا بارے میں ان ختم نہیں قتل بھی جو ہے یہ کتاب تک سرو ان کی ان کے صاحب کی جو کتاب ہیں جن کے اندر کی کتم ہوتی اہل کی گوشت کے اندر کے ملاقات ہیں ان کو جو جانتے ہیں حقیقت سے طے کا جاننا یہ انسان کے ہے یہ انسان کے کی بات ہے آپ اٹھارہ کر کے سے بنیادی دن کے نام سے اچھے داشا کے اپنا کلپنا کرنا کرتا ہے یہ بنیادی تعلیم جتنے بھی تھے سائنس کی تعلیم جتنے طرح اتنا کی تعلیم کہیں گی جتنے بھی تعلیم پہ اس سب سے آپ محنت کیجیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سائنس کا جتنا بھی پائے عمل ہے یہ انسانی علم کا اس کی بنیاد انسان کے خلاف ایک ہزار کے حق کی کا معلومات انسان حضاب پر اپنی عقل سے استعمال کرتا ہے اور عقل کے رخ سے جب حضاب استعمال دیتے ہیں اختیار پر تو اختیار کی صورت نہیں سے بتا تھا تو ان کے ان تو ہم مختلف چیزوں کو لے کر مختلف چیزوں کو جوڑتے ہیں توڑتے ہیں ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ علیہ السلام والے کو لے کر اس وقت تک میں نے میں پا کے جتنے بھی استفادہ کرتا رہا چاہے وہ ہے چاہے بھاپ ہے چاہے سورج ہے چاہے چاند ہے جتنی بھی پتیاں ہیں ان سب کے استفادے کی مختلف چیزیں جو ہیں یہ حالات کے انسان کے پاس ہی نہیں ہے حباب کے بعد آپ کے سلطان نے معلوم کیا پتر کی لڑکے میں توڑا گھیرا اور انہیں بنایا پسند کو نئی اجاگر کرتے کہ جتنے بھی پہلے میں انسانی چاہتے ہیں سب سے سب انسان کے حالات کا ایک حالات کا ایک افادہ ہے حالات کے ذریعے سے آپ کی ہے کیا دیں گے لیکن اس میں ایک بات سمجھ دوں گا کہ جس بھی ریل میں ہے یہ حقیقت کے لحاظ سے حقیقت رقص نہیں ہے کی کتاب سے جاننے والا فلم ہے اختیار کی حقیقت کو جاننے والا مسلم جن کے حقیقت اور اختیار جو ہے یہ اللہ ہی ہم سے کوشش کر سکتی ہے آپ کتاب کو جانتے ہیں تعلیم کیا ہے فلاح فلاح میں نشست رکھتا ہے اگر کیا آپ آگے پورے گھاٹے ہیں ہوائے ہیں ان کی کیا ہے ان کی عادت کی بات ہے اسی سے پوری دنیا کے لوگ دنیا کس کے بن بنا الیکٹران ہے یعنی تک تارے ہیں جب تارے آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہے اس پر ناتا ہے ناتا کیا ہے اس پر ہے اس پر کیا ہے معلوم رکھتا ہے اور پرانے میں یوں کہا گیا پرانے لوگوں نے معلوم ان خود کے روپ معلوم ہے تو اصلاح حقیقت کے کے بارے میں انسان انداز ہے ایک تو نہیں جانتا بہت بار انسان کو اللہ نے ان کی ایک تھی ایک لائن شروع میں اصل میں ادا کی اور وہ انسانیہ میں وسیع کی گئی اس کا استعمال اس دنیا میں نہیں تھا اور اس استعمال کے لیے کچھ انسانیہ میں کسی اس بات کو ڈال دیا گیا تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھتے سمجھے جانے انہیں توڑوں بہروں اور جہاں تک انسان جیسے کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی یہ ایک زمانہ ہے پوزا کا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اس لیے اس میں اسٹیج کا لینا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیج کو ایک کو لے لو یا تم یہ چاہیں گے کہ جو ہینڈ کا ایک ہے چاند کا بنانا آ گیا ہم یہ چاہیں کہ آگے چل کے سورج کا زمانہ آ جائے آگے چل کے مسجد کا بنانا آ جائے آگے چل کے پیڑ بھی بنانا آ جائے کہ جتنی بھی دور بھاگ ہوگی یا پیاس دور بھاگ ہے جو ہوئے ان کی دور بھاگ ہے یہ پورے سے ایک کٹانے کی دوڑ بھاگ ہے یہ جو ہے جو انسان کے اس فطرت تین کے ساتھ متعلق ہے یہ تو مسلم انسان کے اندر اللہ نے فطرت کے طور پر نتیجہ کر دیا ہے جو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی رقص رقم دیتا ہے اور اس طرح کے نتیجے کے طریقے سے آپ استعمال کر لیں گے کل آپ چاہیں گے اپنی جو بھی لے لیں یہ بھی ایسی بات نہیں سب کرنا لیکن مسلم سبر سبق ہم نے فطرت کو مسفر کر دیا چاند کو مسفر کر دیا اس بارے میں ضروری طور پر ایک اچھا سوچا ہوں کیونکہ بات جو ہے مجھے لکھتے ہیں جو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پیپر میں جو ساری تکنیکیں آ چکی اسلامی یا اسلامی نیاز سے آ چکی یا دوسرے رقم سے آ چکی ہماری زبانوں سے بعض اوقات سے جاری ہو جاتی ہیں تو جدید طبقہ جب انسان کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے مشاہدات ہے ایک بالکل بیان ہے ان کا آپ کیسے انکار کریں گے اگر آپ نے کبھی کو اعلان کر دیا ہمارے قرآن میں کوئی بھی اس کی ضرور نہ ہو حدیث کی کوئی بھی ضرور نہ ہو دعوت کی باتوں کے تیس سنا کر اگر ہمارے کسی عالم کی تمام کرائے کی بات نکل گئی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئے سکتے کے ذریعے میں دین کے متعلق اختیارات پیدا ہو جاتے ہیں ابھی ایک دن کی تین دو دن کی بات ہے تین دن کے لگتا ہے آئے کہنے لگے ہمارے یہاں یہاں تین لگتی ہے مستی گھر کے وہاں یعنی میں نے پتی پر نام کروایا اور انہوں نے کہا کہ یہ چار سب پہنچ سب سے کسی چار آسمان پر ہے اور یہ پہنچیں گے تو جو ہے صحابہ تاخیر کے نہیں اور یہ یعنی حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پرانے کریم کے بالکل خلاف ہے قرآن نے سب کہا کہ کام آسمان پر ہے چاہے پڑھائیے دودھ پہ پڑھائیے تو کے متعلق کہتے ہیں یعنی جہاز وجہ سے فرق کرنے میں انہوں نے آسمان کر دیا انجن کی لباس کو انہوں نے اپمان کا نام دے دیا ہم کہتے ہیں جن بات ہے علامت نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کے لیے کہہ دیا کہ بعض اوقات ہمارے ان کی وجہ سے ایسے تالاب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے خلاف ہوتے ہیں کبھی اس کو دیکھنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو سب گزرتا ہے کہ اگر اسلام جو ہے قرآن جو ہے حدیث جو ہے تو کبھی ان کا کیسے انکار لازم آ رہا ہے حالانکہ قرآن کریم ان کو کہہ دیا تم نے دن دن میں تمام دنیا میں دن کے سوا سے آپ میں دنیا کو ہم نے دن میں کتاب سے لیکن سواسک میں پورے کیا ہر چیز آ جاتی ہے وہ جتنی بھی کیا سکتا ہے مگر تیزی تیزی بہت تھوڑا کیا سکتا ہے اور جو ہمیں معلوم ہے جو مجھے معلوم جس تک نعمت میں آپ نے نہیں اور آسمان دنیا کی دنیا سے مراد کی نہیں کہ آسمان کے ساتھ لگا کے جو بنے ہوئے بلکہ جیسے کہ یہ نانی ہے اس نے آباد کے حوالے سے نکل کیا کیونکہ آدمی ہو لگتے ہی اور اس قرآن نے صرف لفظوں میں ساتھ تین لفظوں میں کہہ دیا تم لوگ کی الگ سہولت کرتی ہر ایک اپنے سے دائرے میں کہا ایک دن سے کہیں لوگ پکڑ نہیں لایا زیادہ کا تبدیل لگی تو لگے تو جو چیز ٹائم والی لالی ہے یا اپنے وقت پہ والی ہے میں وہاں کی کہیں نہیں ہے تو میرے کہنے کا مدعا مطلب ہے یہ پورے کتابیں کھڑ ہیں یہ پہلے آپ میری دنیا سے نیچے ہیں یہ کتابوں سے آگے نکلے کتاب کتاب لڑکی جتنی بھی دیں جتنی بھی کہتے کہیں جو ہمارے میں ہیں جو نہیں پھر سے آگے کہتے کے اور ان چیزیں بالکل نہیں آئی کتابوں کے آگے اور ہاں اور دن آگے کبھی ہاں پھر کہیں جا کر ہمارا پہلا آپ نہیں گا لوگ کہتے ہیں کہ حقاقے نظر ہے آسمان تو ہم کس انکار کرتے ہیں ہمارا قرآن کہتا ہے تو انہوں نے ہم نے آسمان کو بنایا پہلے آسمان کو تم کی رکھائی نہیں ہوگی ان کے جانوروں کی وجہ کے سب ختم ہوں گے تب جا کے ہمارا پہلا آسمان آئے گا کہ دوسرا ابھی تمہاری ہم سوچ سمجھنے تو تم کی بات کا انکار کرتے انہوں نے یہ کیا کہ بڑے ساتھ یہ بدل تھا جو کہ ہمارے انسانی تین کی بنا کر بالکل کچھ سامنے آ جاتی ہیں ہم ان کا انکار کر ہیں اس بنا پر ہمارے قرآن میں نہیں ہوتا صحیح آبادی کی نہیں ہوتا لیکن پہلے کی آج ہوئی بڑا رات کو جب ہم نے برامد کیا ہے تو وہ ہمارے کمپنی میں آ جاتے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ سنا بھی بلکہ یہاں تک جو ہے گائے کے پتے تک جن ہے لہلاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے حالانکہ یہ ہے کبھی اس لیے تک لوگ یہ تک لوگ باتیں جو سے ہم کہہ رہے تو کہ ہمیشہ جس بات کہیں جائے بچے کہ ماروں کے بارے پیدا چاہے سکتی بالکل ضرورت ہو ایسی ویسی نہ ہو تو تب کر سکتے تو میں کہا کروں کہ جب تو ہے قرآن میں اپنی طرح کی تکتا ہوں سی رکھنے اور ہم ترقی تبدیلیں پہ نشچ نے اپنی بتائی کے دن کوئی نہ کوئی رات نہیں ویسے قرآن میں کوئی رات نہیں کوئی شک نہیں اسی طور سے تعلیمات اسلامیہ میں کوئی رات کی گنجائش ہے نہیں سب کی بات ہے نہیں ہر کی ہر ہے ہے اس کی سب رخ ہے حقیقت ہے بہن سلیم شریم اپنے سلیم کے پہلے ان ہے اگر ہم نہیں سمجھتے یا ہمارے شریر میں نہیں آتی تو یا ہمارے شدہ کی کمی ہوگی یا ہماری نوابتی ہوگی یا ہمارا علم جو ہے یہ تعلیم پیج ہے جب جو قرآن نے کہا کہ اسلام نے پوجا وہ پورا کا پورا ہوتی سب سے ہی ہے اگر کے مطابق اگر کوئی سے چیز اس کے خلاف جاتی ہے تو گرین چیز جہاں چل جائے گی جہاں قرآن کے لفظ جو ہے اس کے خلاف جاتی ہے کیونکہ وہ حقیقت لے کر ہے تو یہ اصل ہے میں یہ بات کرنے کو میں سرابئی اس کچھ صاف متعلق کہہ رہا تھا جو انسان جس کے اندر اس وقت تمام دنیا کی ہوئی ہے انسانی تعلیم ایک انسانی علیم جو ہے آج ہمارے مودی کو یا عالم عالم کو پہلا دیا جاتا ہے کہ تم نے سائنس سے دیا یہ دیا وہ کہہ دیا ہم کہتے ہیں بھائی یہ لائن وہ لائن ہے جس سے اگر جب انسان ہوتا وہ محنت کرتا اس پر بھی کی جائے یہ ہزار کی چیز ہے ہزار کے دیش جیسے کس نے کہا جہاں سمجھ سمجھان ہے ایک چند ہے یہ محسوس تھا کچھ انسان کے تین کا سڑا دیتے ہیں اس ان کے بتیجے کو اگر وہ صرف اپنی لائن سے سوچ کا جو ہوتا ہے تو سب کبھی کا کام ہوتا ہے تو اگر اس کو سپلائی کے کام ہے بات کر کیا سب سنبھال کرتا ہے تو کیا کہ دیش دیش کے کیونکہ بنتی کے جو آدمی ہیں تو بینک نے پہلے زمانے میں یہی کیا ایک زمانے میں یہی کیا یہ انسان کی جو فصیلت نہیں جس فصیلت کی بنا پر اسے اللہ صدر کے تعالیٰ نے اب تک مخلوقات قرار دیا تھا جو کہ یہ بھی خلافت کا ایک رخ ہے لیکن یہ سلاقت ہے تقریب ہے جو ہے یہ خلافت ہے تقویم ہے کائنات کائر کی خلافت ہے کہ جس طور پر خدا نے انسان مل جائے اس کی خلافت کے سے ہیں زمین کے خلافت انسان میں پائی تو ایک تو تقریب کا خلافت ہے کیونکہ تقریب وقت خلافت جو ہے اس میں آپ کو جتنی بھی اچھا ہے اس سے استفادہ کرنا ہوگا آپ جتنے بھی استفادہ اس سے کریں وہ بھی اسی دنیا میں استعمال ہوگا آپ کا یہ آسمان پر پہنچنا چاند تک پہنچنا چیزوں کا بنانا توڑنا توڑنا یہ سب کا سب لوگ بڑی طرف پر ہے کہ یہ ہے لوگ کی بات کرنی یہ دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہے آپ کی سمجھ ترقی کر جائے اور آپ یہاں کی معلومات کو جتنے بھی حاصل کر رہے ہیں اس کا سب کا جو ہے راری کا مطلب ہے وہ ان کا کیا ہے دنیا کے ساتھ مطلب ہے تو مطلب ہے روم قرآن کے سارے جو ہوتے ہیں بڑے زیادہ گہرے ریس ہوتے ہیں پورا میں تو یوں کہوں کہ قرآن کا سارا جو ہے وہ جیسے کہیں گے بعض اوقات بہت جو ہوتا ہے وہ ہوں سے زیادہ ادب ہوتا ہے تو قرآن کے سارے بھی جو ہیں وہ ہر سے زیادہ واضح اور کل دیکھ لیے دیکھتے ہیں جو ہم سے تین کا لگنا مطلب ہے یہ کیا ہے وہ دنیا ہے تو دنیا سے مراد تین ان کا حاصل جو ہوگا یہ لوگ کے بعد کے لیے اچانک فائدہ نہیں ہوگا میں سارے طلب پورا نے استعمال کیا بھی فائدہ ہم نہیں ہوگا ضروری بارش بن جائے تب تک خیر کا سبب بن کر آپ پاکستان کام میں آ سکے گا ورنہ سالت اچانک سے کوئی فائدہ نہیں آپ کیا ہیں پھر اس کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کی جاگات کر رہے ہیں تو یہ اچانک آپ کے لیے محسوس نہیں ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے میں آپ سے کہا کہ کہ قوم وقت کافر رہتی ہے جب یہ خدا سے داخل ہوتی ہے اور جب کہ آپ ذریعہ ہمارا قتل لایہ بنا لیں اس وقت یہ نہیں جاتی ہے اور وہ یہ کہ جس وقت جو یونیوراتے ہیں یا آپ کی اکادریت سے اس کے سباج کو دیکھتے ہوئے آپ سبا کے احتیاط کو نہ دیکھیے بلکہ سزا کے احتیاط کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیے کہ خدا اس کے اندر یہ سب کتنے رکھتی ہے ہاں، آپ کا یقین اس پر منتقل ہوگا سب لاہن اب تو متعلق ہر چیز کو کو ان ہر کام کرتے بنایا اس وقت سارے مسلمان کرتی ہے ہمارے لوگوں نے لکھا ہے کہ راجی نے راجی نے اس زمانے کے عید کو مسلمان کیا تھا اور پھر ہمارے یہی لڑائی نے رائٹ کیا تھا ہم جی کہیں کہ ہم سائنس سے نام کر رہے ہیں اس لحاظ سے تو ان کے سائنس کی علم اور ان کے جتنی بھی علم ہے ان کے رخ سے کرتے اس کا رخ لائے ان کے سب جتنے بھی تم کر رہے ہو میرے گھر کی اشیاء کا استعمال کر کے کر رہے ہو اور اگر میرا کتنا ہے تو باقی کرنے کو استعمال کر دوں کہ دیکھیے اگر میرے گھر میں اشیا اندر کتاب کو آگے دیا ہوتا ان کی تو قرآن ساری گھر کی بھری آ جاتی لا آف نیچر جو ہے اگر اللہ نے لا آف نیچر کو تو طرح کا نہ رکھتے تعلیم فطرت کو اور اگر آج بدلتے تو دوسرے وقت آتے تو خیر کی تعریف کیا کرتی آج ہوا ان کی ایک خاصیت ہے تو دوسری خاصیت ہو جاتی تو یہ کیا ہے اتنی نہ ہوتا تو اس لیے حکمت سے خدا کی حکمت سے تقریر کا تقاضا یہ تھا کے قدرمت کی حکمت تقریر کا ٹکاسا یاد یہ تھا کہ قوانین فکری جو ہیں انہیں ایک سال تک آج تک کھڑے نواز نوانی کے قدرت کے ہوں یا فطرت کے ہوں انہیں درخت رخ تک چلائے اگر انہیں بدل دیتا تو سائنس آگے تک مشکل کرنا سکتی ہر بات ان تمام قوانین فطرت کو ایک سکتے لے جانا انہوں نے فائدہ حاصل کیا جو بھی فائدہ حاصل کرتا چلا جائے گا آگے کرتا چلا جائے گا کیونکہ یہ ایک اگر فضیلت کی بات ہے تو یہ فضیلت طرف طرح سے بڑی طرف ہے یہ دنیا کے لیے ہے میں اور اس میں سات میں میٹرو یا ایک بہن کی بات آگے بڑھ جائے گی سب کو مت دوسری طرف ایک دوسرا ایک اللہ کا پلم کچن تالم مکان سب ملا ہو چکن تالو مکان سے بلّہ ہے یہ لمبیا ہے ستا کر کے کہا جا رہا ہے اور اسی طور پر پہلی جو آئی تو پہلی مہینے بھی یہ جس کروایا گیا اللہ پل مل سال نالم کو دلکان کھولا گیا فطرت تھا تو وہی کا لوگ انبیائی تعلیم کا مزید ہے وہ فطرت بتائیں میں وزیر کردہ علیم نہیں ہے بلکہ بلیہ الہیہ کا موجود ہے وہ علیم ہے جو کہ خدا کی طرف سے انسانوں کو اس دائرے میں ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں جن جن چیزوں کے بارے میں انسان کے حالات بھی بنتے ہیں اور انسان کی حق میں یہاں اپنے حالات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے یہاں حالات اصو کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ حالات کو اصو کے بعد حالات کو اصو کی ضرورت سے انسان کی تقریب آپ کرتا ہے اور ایک تبھی عظیم کو حاصل کرتا ہے جہاں ان کا بھی دائرہ ختم ہو جاتا ہے جہاں ضرورت کی سدا کہا کرتا ہے بنا پر لذیذت قطر نہیں ہے نظیت لاحق اس بنا پر لذیذ نہیں ہے قطر نہیں ہے کوئی نبیت کو محنت کر کے کی لائن سے یا تقریب کے لائن سے کوئی نبیت کو حاصل نہیں کر سکتا اور انسانی علوم کا رقص ہے انسانی علوم کی نوعیت وقت ہے کہ انسانی علوم ہر وقت روپے کا محل بھوسے کا محل ہو سکتے ہیں بڑے تکمیل کا محل ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان نے اپنے مشاہدے کی بنا پر اس کی بنیاد سے اٹھایا تو مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا انسان کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا تو جب بڑی تکمیل پر مدار علم ہوگا زمین تقسیم پر مدار یہ ہوگا کہ جو زمینی علم ہے وہ کبھی بھی حقیقی علم کی نہیں سن سکتے ہزار جب ہاتھا ہے لیکن یہ جبھی ہاتھ جرملہ اس وقت تک ہے جبکہ زمین تقسیم کا یہ کارخانہ اللہ کے حکمت کو تقسیم چلا رہی ہے جب چاہے تو اس کے طور پر دکھایا ہر سے عادت کیا ہے سب کے بعد یا انبیاء کے موجودہ اور غیریات قرآنات اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ قدر کے نے اگر اپنی حکمت تقریبا کی بنا پر فطرت کے نواز کو قوانین کو ایک رقبہ بنا دیا کہ اس کا پابند نہیں ہو گیا یا کرتا ہے جس چاہے اس طرح کے ملتا ہے مختلف رقبے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ جب نوازی تو دیکھتا تو اور تو یوں ہو سکتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور علاج بندہ جو خدا کا بند ہے بگڑ کر اسی طریقے سے زمین آسمان کو چلائے حالانکہ خدا اس کا کیا بند نہیں خدا پتا کیا سو کیا ہے پسند بہت بھارت تو مسئلہ کر رہا تھا کہ فطر انسانی میں ہی ان کی بنیاد جو ہے وہ کرو تقسیم ہے ہلاک پر ہے ہلاک سکھا دے سکتے ہیں اس لیے ہزار سال اور ان کے ہیں جن سے کسان ہم کر سکتے ہیں اس لیے انسان کی زندگی کی تائیدار دنیا میں بڑے تقریب والے پر اٹھائی جائیں گی اس دن کے حقیقی اٹھائی جائیں گی نام دن کا تمہارے انارے اپنے سنجے کے سب کسی کرے گی اسکول تیراکی ہمیں بنے گا نا پاس ہوگا تو جو بنیاد دلی ہے ایک ہی ہے وہ یعنی بن والی بنیاد ہے کہ بن تقسیم کی بنیاد پر جو ہندو کا دیکھو شیشے کا شیشے کا محل بنایا جائے گا دیکھو ہمارے ملک سے یہ شیشے کے محلات آپ کے دن پچاس پچاس تک محسوس ہوتا یہ بنیاد پائے گا جو کہ میری ان میں انسانی پر کام ہے ان پائےدار یہی بنیاد ہوگی جس کی بنیاد کے لیے ڈاکٹر ہے اور ان میں سلائی کا چھوٹا سدھارن جو دوسری بات آ ہے نہ ہی کرتے تو سبا ہم باتیں آئی ہے اور اس کا مذہب انبیاء علیہ السلام کی باتیں اور انبیاء کی باتوں سے خدا کے علم سے بے پیسے پتہ نہیں آپ لوگوں نے سلام کہ مجھے موجود ہوا میں اس کر رہا رہا ہوں ہوں یا لوگوں کیا کیا کو پتا کرے اب میں موجود تیار کر کے آتا ہوں جو کچھ بھی آ گئے آگے کر دیتا ہوں پتہ نہیں یہ کہہ رہا ہوں سر ویسے تو اب یہ کر رہا ہوں کہ ادارے جو صدیق کے کے ندیوں کے ذریعے سے دو ہفتے کے پیٹنگ کے ہے دو دیکھے اللہ کے کے دو چھوٹے ندیوں کی بات کو داخل کرتے ایک ان کا چھوٹے جو ہے وہ ادارے جو سد کا کلام ہوتا ہے ایک جو کلام علاق نفس کے لحاظ سے مانا کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے اس میں جس پر کلام لاگو ہوتا ہے اس میں نبیت کی شخصیت سے ظاہر ہوئے داخل سے نہ تو اٹھانے میں بنانے میں نہ اظہار میں کسی وقت کا کوئی سکتا نہیں سکتا اسے ہم کلام کاٹ کر دیں یہ کلام ہے کتاب کا یا تو قرآن کریم جو ہے یہ قرآن صدیق کا کلام ہے ایک ندی کے سینے پر اترا ایک ندی کے سینے پر اترا ایک جب یہ کلام پتہ میں وہ جن حق ان دن نہ ہو دل حق کے میں دن یہ حق کے ساتھ جیسے خدائی ان کے کچھ دودھ تھی اسے اتارا کہیے کہ وہ لگا ہوا گلاب تھا کلام کا ایک ایک ایک ایک ایک سے کہوں جیسے میں سے کلام رکھتے ہیں جو بھی کتاث کرتا ہے مجھے یہاں تک کہہ دیا گیا ان سے تم تو ہر چیز جیسے تجھے کہا گیا ہے ساتھ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ساتھ لوگوں میں اترا بولنا کا یہ بھی پیز ہے کہ سات ساتھ لاکھ لاکھوں میں اترا جیسے کہ کہ مجھے بات کرتے ہیں ایک مقام پر اگر کو کوئی ہی وقت سب سننا چاہے سب تازہ سننا چاہے جیسا کہ یہ آسمان سوترا ہے تو ادب ہر پا کر انہوں نے چپ مسجد پا کر چاہتے ہیں کہ میں نے ستر کی ستک رائج سیڑھے مجھے سات سو سلم سمجھنا ہوا ہے لوٹ لگے کے ابھی ادارے کو لے کر تو بہرحال میں نے کر رہا تھا کہ کلام اللہ کو ہے اللہ کا کلام قرآن میں نے مون کتر کا ایک چھوٹا کلام علاح کی سورت میں ثابت ہوتا ہے اور اس کا لفظ مینا حقیقت سب کتنی ہوتی ہے الفاظ کے لحاظ سے مینا کے لحاظ سے ہر چیز کے لحاظ سے وہ اللہ ہی ہوتا ہے اس میں نبیت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا نہ نبی کا دل اس کے پہنچانے میں کام کرتا ہے وہ نبی کا اس کے الفاظ سے بناتا ہے نہ نبی کا اس کے مانا سے بناتا ہے یہ وہی الفاظ ہوتے ہیں اس نبی کلام الہی سے پہنچانے میں اسی طرح امین ہوتا ہے جس طور پر سے اللہ کا فرشتہ جو صرف امین امین ہوتا ہے اس بات کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں ہاتھ سدا بات فصل جو ہے اس کی پستک بھی آ کر پیدا ہو گئے جنہوں نے جن کا دیا تو قرآن کریم کی خدا کا کلام ہے اس کس محمد فصل کی کچھ خدا قرآن فصل کا ہے خدا اور وہ کلام کسے ہے یہ تین لائن اپنے لفظ میں نانے میں زیر و بدر میں سب صورت میں خدا کا کلام ہے اپنے نارات میں اپنے تجمبات میں وہ کلام منتقل ہوتا ہے اللہ کی حکمت کالا کی بنا پر جبریل امین کی طرف اور جبریل کے کلام کو لے کر آ کر حقیقت جو ہے اس کلام کو منتقل کرتی ہے ندی کی طرح لیکن ندی کی طرف اس کلام کے انتقال کے کرنے میں اصل جو فائل ہوتی ہے وہ خدا کی بات ہوتی ہے جو طریقہ ہوتا ہے جو ذریعہ ہوتا ہے اور جو ذریعہ جو ہوتا ہے خدا کے کلام کو پہنچاتا ہے ایک کلام کے پہنچانے میں نہ تو کر سکے جیسا پتا چاہے جیسا استعمال طرح اور وہ جو ہے ندی سے دل پر اترتا ہے اور ندی سے دل پر اس وقت نبی کی ہر ہے دلا سکتی دلا سکتی سکتی سکتی اس وقت آپ یاد آیا لگے ہے اپنے درمیان سمجھانے کے لیے مثال دے نہیں سکتی ہے اور ایک نمبر مسئلہ ہے ادب بھی ہوتی ہے لیکن دھیان کے قریب کا سب کے کہا جاتا ہے بنا اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس لیے ایک ہو نہیں ہے الفاظ کے لحاظ سے بھی لہجے کے لحاظ سے بھی درست گی جاتا سب کام کر رہا ہے ہر چیز میں آئے گی اس میں بھی آپ سنیں گے تو میرا کلام کرتا ہے اسی طور سے نبی کے سب سن کر مسجد اعلیٰ محمد ان کہتے آتا ہے جسے اللہ الگ کا کر دیا چاہتے قرآن ہم نے قرآن کو تمہارے کل پر نازل کیا اور یہ نتیج جو تھا قرآن سے حقیقت تم ایک نیو تھا وہ نیو خدا سے کتنا اور محمد کیا تم سے تم اپنے کیوں کی کل جو مطالعہ جو کیا جدید ہو گیا جیسے اس جی کا ایک چیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ چیتا جو ہے آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو کچھ نکلا سکتی ہے قرآن کے دل کو اس کو قرآن سے تو کر لکڑی ہے ٹکڑیاں ہوگی اللہ اندازات کی تجربات کی ٹکڑیاں پر جو ہوتا ہے محمد وسلم کے ساتھ لگ گئی تو اگر آپ کے دوسرے ہاتھ میں اپنے اختیار کے استعمال کرتا ہوں اس قرآن کے دل کے لیے سوچ کر کیا جائے آپ کو کہا کہ کا مقرر ہوگا اس میں کا رائے دلا کے سگے منظر ہند پائے آل انڈیا ہند سکتے یاد کرنے کے لیے کتابوں آتا ہے اور منع کیا گیا کیونکہ اگر تمہارا کام نہیں ہے تم نے آنند بنا تو ہماری میں کا بنا سکتے ہیں یعنی اس میں نہیں مزدور کے ساتھ جیسا کون ہے مزدور کر سولہ ربدانی اسی طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی سولہ ربدانی ہے جس سے محمد کے سنگ میں جائے تو جس طور پر جو قرآن اندر آتا ہے اس قرآن کا بیان کرنا بیان کا چلانا تو اس آئے کو بھی اور اس کا ایسا ہونے والا نہیں قرآن بیان قرآن یہ محمد رسم کا پیڑ نہیں محمد رسم مجبور ہے اس چیز پر کہ جو قرآن زیادہ آئے ہم اپنے کلام سے رہتے ہوگا اس میں لوگ اپنے طور پر رعایت کر سکتے ہیں نہ قدر کر سکتے ہیں نہ دیکھی کر سکتے ہیں جو خدا کے جیسے قرآن کے پہنچانے میں اس کی ان کی مثال آتے ہیں جیسے کہ فرشتوں کے متعلق کہا گیا ہاں جی، فرشتوں کے متعلق کہا گیا قرآن کے دو لفظ ہیں ان کے ہاں، حدیث کے سارے کے لفظ یہ ہیں کہ جس وقت پرشن کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ حادت کے اپنے پن سے مارتے ہیں اور ایسی آواز ہوتی ہے جیسے کسی کسان کا پتی یعنی گلتی کو آپ سے مارا تو جس وقت بڑی ختم ہو جاتی ہے تو یہ سنتے مارا سارا رب کو تم کرم کیا ہے مارا سارا رب کو تم کال کیا کہا تمہارے رقم اس وقت تک حیرت میں علاج کی بنا ہے لفظوں سے بھی پیش پوری طرح سے نہیں کرتے لیکن جتنی الہی امر لمبی متصل ہو جاتا ہے اس کی باتوں میں اور اس کا وزیر اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی ضرور ہوتا ہے اس میں آتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ سارے حق بھائی کہا اللہ اللہ نے کہا پہلی جو ضرور ہے اس کے بعد کرنا تو کلام الہی کی تو سکتا ہے آپ نے کہا میں کسی کتابیں میں بھی ہے دوسری کتابیں میں بھی ہے کسی پر کتنا سکتا تھا حیرت کتنی ہوتی کی وکیل صلی اللہ علیہ اگر پر ہے تو ہی کی حفاظت کے جاتی کرتے جب ہی نہیں تک سب ہندوستان کے کسان ندارت کے پسیلے کے میں سردی کی رات میں بات کرتے تھے حقیقت کے ساتھ ایک حقیقت مزید تھا یہ حقیقت خود ہوتی تھی بلکہ محسوس کر سکتے الطاف کے ساتھ اور محمد ابھی کے دل میں آیا زبان پر جاری کیا گیا تم نے ان عالم میں انگلن لگانا اور پھر گاؤں کے راج روئے اپنے کلّی کر کے میں نے اس کو کہا تھا کہ تم کا ایک سوتا کلام علاؤ کی سیرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر دیا قرآن چاہتے ہیں اور یہ اپنے گھر گھر کو رہسن یہ سب کے خدا کا خلا اور اس کے بعد دوسرا جو سوتا اس کی تم نے لا ادھر میں ان خدا ہماری طاقت کو بھی دیا کرتے ہیں اللہ کی حکمت تقریبی نے کیا ہے جیسے حکمت تقریبی نے کیا ہے کہ ابھی تقریبی انسان کو دے دیے جائیں گے تو ہم نے پہلے کیا کسی کو خدا کی حکمت تقریبی نے یہ ہے کہ جیسے کلام خدا کے یہاں دنیا میں ہم بات چیت نہیں کر سکتے لیکن خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں اپنا کلام ہمیں یہاں سنا گفتار جو بار اس کو خدا کے تاکہ سکے باقی تو وقت نکل جائے گی میں آپ کو بتا تھا کہ میں تنہا اس کا گفتار ہو کر تنہا بساتی اور لڑکے کے گفتار دے گئے یہ لڑکے کے گفتار دے کر ہمیں اپنے آرٹک بنانے کا ایک اپنے کے بچپن کی کتاب کا آج کھانا بھیج دیا جسے لے لے کر خدا کے آسن کرتے چلے گئے جب دن چاہے خدا سے باتیں کر لو قرآن کو پڑھ لو جب دن چاہے قرآن کو سن لو خدا کی باتیں ایک ہفتے یہ تھا ایک دوسرا رقص تھا جس نے نتیجت کی شراکت کو دوسرے رقصے کا حل کرنا تھا کہ یہ مہینہ کے بعد سے سات چھ کے بعد ہی اور ساتھ ہی مہمت کیا سیاست اور نقیت ایک ہاتھ میں دوسری نہیں کرتی کہ جیسے حدیث نفس کے طور پر ہمارے ضلع میں اپنی باتیں آتی ہیں تو داخل باتیں ندی کے پل کے ندی کے نفس کے طور پر ہم نے سنی ہیں اور اس طرح کی تھی جیسے کس طرح سے دیکھے حدیث میں آتا ہے تب جو نمال کی رایا ہے تو میرا اللہ نظر بتارے کا پل بھی بچے کا طرح دکھ رہا اے اللہ مجھے بچے تم میرے دل کے رشتے کے ذریعے اپنے خود کو بہت یاد بنا تو دیکھو اب دل کے اندر جو بات تم بھی ہی سب سنتے نکل آئے ایک چیز ہوتی ہے سارے سے نکلنے جاری ایک کلام ربانی جو تھے یا پر کرنے والا تھا خریدتا لے کر آ رہا تھا اور یہ جو چیز تھی اندر جیسے ایک اچھا خود اندر سے چوٹ تھے یہ اندر سے چوٹ کرتا تھا کلاؤں میں سکتے کہا پانچ دہرا کام مکان گئے ہر سے مل گئے تمام اے اللہ میری جان سے میری سے جو مقام دکھا دے جس مقام پر بغیر ہر سے پیس بھی کلام ملتا ہے یعنی میں نئے نئے کلان کمپنی ناجد ہوتے ہیں اور جو غریب اپنی ہوگا تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے اور جیسے کہ الحان ہوتا کر تلحان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت جس تک امحان ہو رہا ہے ہوتا ہے امحان کے وقت میں انسان کے جو وہ خیالات حالات جو غیر سے متعلق ہوتے ہیں اس وقت خود یقین منتقل ہوتے ہیں وہ اس وقت سے خلط تہیا حاصل ہوتی ہے خلط اور مثال کے طور پر ہم تنہائی میں بات کر بھی ہم حرکت طبیعہ حاصل نہیں کر پاتے پر کے لحاظ سے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے بہت سی ہمارے اوپر غریب کیے گئے ہوتی ہیں سبھی کیے گئے ہوتی ہیں جو کھنڈت ہو جائے جس چیز کے وقت یہی میں ہے اس وقت ایک لمحے کے لیے جیسے ایک بجلی کی پہلے پہلی اس کے آگے سفر نہیں ہے سب سے پہلے تو دیکھتا نہیں تو جلدی کی ہے بجٹ نہیں ہے سب کے اوپر ایک کتاب کا بتانے کا غریب ہوتا ہے جیسے آسمان کے ساتھ میں ایک کچرا اگر ان سے گرتا ہے سب کے اندر حقیقت گھر آتی ہے باتیں انسان چاہتے ہیں لیکن نتیج کے سب کے اندر نہیں ہوتی ہے جسے ہم نتیجت بات گے یا نرد نتیجت کا وہ ہر چکن جس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ اس رکھ سے ہوتا ہے کہ امیلو تیلاحیاں خود بہت چند سے پوچھتے ہیں اندر کے بات آئی لکھن کے لحاظ سے نہیں آئی میں نہ سن گئے اب مثال کے طور پہ خلاف اتنی نہیں بن آپ کو بھوک لگ آپ کے لوگوں نے کبھی کہا کہ میں بھوکا ہوں لیکن آپ کے جو نے کہا کہ آپ کو بھوک ہے تو جو دان ملا کے تھی سب کا جو سلسلہ یہ مل جائے ربدانی کو تو نے ربدانی کو چاہے اس اسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تم کا وہ حصہ ہے ہم بدل چاہتے ہیں کے اندر ایک چھوٹا ٹوٹتا ہے تم نے رپانی کا میں ہر سے پیٹ نہیں ہوتے بلکہ دل کے اندر ایک ضرور ہوتا ہے جیسے بدانی طور پر آپ بھی اور تلاش کے محفوظ کر لیتے ہیں اسی طور پر نزی اپنے ہاتھوں ہر کی بنا پر خدا مند کے سیٹ کے اہم کو جانچ لیتا ہے جانچ لیتا ہے صبح رپالی اس پر کھل جاتا ہے وہ جان لیتا ہی مراد کیا ہے مراد پاندھی کا آئینہ ہوتا ہے کلبے کا اندر مراد رفتانی کا آئینہ ہی جڑا ہے کل کے پیمبر اور ندی کے تیر علم کی تاریخ دان سے بھی ہوتی ہے ان کے ہوتی ہے ان اہم کے لیے پوچھتی ان پہن کے لیے الفاظ ہوں گے خدا کو نہیں گے اگر الفاظ کے خاص نہیں گیا تو کوئی جو راستے سے نہیں آیا تو ہم کہیں گے ابھی کو کچھ اگر الفاظ سے نہ بلکہ کرا نے سے کرا تو کہیں گے ہم کو خوش ہوا بلکہ تو اس میں سے جی کہہ دیا تو نبی کا یہ کہنا جو ہوگا یا تو میں نے ہوں گے نسل نبوت دیں گے لیکن یہ نسل نبوت کی معصوم دیں گے یہ سدارن جو تم جس کی طرف سے جتنا میں ہوں گے رعایت میں ہوں گے اور یہ نبی کوئی بات بھی ایسی نہیں کہے گا کہ شاید شبابندی کے خلاف ہوگی میرے آپ اپنی متنی بند ابھی خدا حضرت نے سطح کا سنگھا فرمایا اور اس دہان سے سارا سماج نے بہن لال کی طرح اس دہان سے رستے کی حالت میں یا کسی کی حالت میں کسی بھی خبر حالت میں بھی غیر حق کا کلم نہیں ہمارے جن سے امین حرآباد اللہ کا ہم یہ ہے یہ کہ ہم اطلاع ہے ایک غلے متنی ایک گیارے مسلو ایک غلط فتی ایک رجوع تو یہ دیکھ دیتے ہیں اس چیزیں قلم کے جیسے نتی کے دونوں کا یعنی آلت کی طرف سے ہے ایک گلی ہے ایک چھٹی ہے گلی گرائن ہوا خطوطی یہ دونوں سے کے جب خدا کی بات سے ندی کے سب کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خود نبی قرآن سے بھی سناتا ہے حدیث سے بھی سناتا ہے اور جہاں تک کہ ندی کو سنانے کا تعلق ہے قرآن کسی اپنی دلیل یا اپنی حدیت سے میں ندی کے طرح کا نکال تو ندی رام بھی اپنی کرانی اپنے حدیث کا محتاج ہوا پہلے نبی کا محتاج ہے ہر حال تمہیں رہا تھا قرآن حقیق یہ ہیں جو کہ درمی کے لحاظ سے اور لگنے بھی کہا جائے گا تیرے مریض اسے تیرے رکھنی لیکن حقیقت کے ساتھ یہ دونوں مل کر ایک کی سزا کی روشنی ہے تو یہ سب کے میں لا دیا کرا یہ دونوں کے دونوں جو ہے حقیقت میں خدائی میں نہیں ہے اصل ہے جڑی ہے ایک نبی کی بات کے سادے ہوں گے اس کے ثبوت کی دو ایک ہے احمد یعنی احمد احمد کے متعلق ہونے کے سب میرے علماء کا مثال ان شاء اللہ کچھ آگے کر دوں گا کیا کریں بات اس طرح سے شروع ہو گئی ہمارے پتہ نہیں ہو تو ان کے یہاں کا کوئی قوانین ہے ہم کسی چیز کا بند نہیں یہ بات کی آگے کہہ دیتے ہیں نہیں جی؟ آپ لوگوں کی دشک سے پیارا ہوں اگر مجھے کیا پیار ہاں، اب یہ تو رہا تھا کہ ادیم کے یہ تو دو منابے ہوتے ہیں دو مندر ہوتے ہیں یہ مساجد ہوتے ہیں ایک دونوں کے دن حقیقت میں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مصیبت حقیقی ہے جس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ رجحا تو قرآن حقیق دونوں نمبر کے لحاظ سے ابھی نا اسے ہم ابھی نسا نہیں کرتے اور ایسے تقسیم کے لیے کیونکہ کے نظر بھی ہے اس ضلع کے مجھے چار نظر بھی کیا کہتے ہیں جب مسئلہ مطلب بھی حقیقت میں پورا کر اور اس کے سبوت کی دور ہے اس کے ادھار کی کھول ہے اس کے بلاک کی دیکھتے ہیں اس باسٹر ایک ٹرین ایک امریک ایک فرینی ایک امر یہ ایک ہندوستان آیا سب سے دہی دہی کے رکھتے ہو یہ دہلی